حضرت رحمہ اللہ اللہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ تحفہ دے کر رجوع کرے البتہ والد کر سکتا ہے حضرت تاؤس نے کہا میں بچوں کو یوں کہتے سنتا تھا وہ کہہ رہے ہوتے وہی اپنی قے چاٹنے والے لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور مثال بیان فرمایا ہے حتیٰ کہ مجھے یہ حدیث پہنچی جو شخص ہبا کر کے واپس لے اس کی مثال کتے جیسی ہے جو اپنی قے چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونتیس